ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى اور تم اپنی دونوں آنکھوں کو اس مال و متا کی طرف لمبی کر کر کے نہ دیکھو جو ہم نے مختلف لوگوں کو دنیاوی زندگی کی آرائش کے لیے دیا ہے لینف دینا یہ سب کچھ تو ہم نے آزمائش کے لیے ان کو دیا ہے وہ رزق و رب کا خیر وابقا اور جو رزق تیرے رب کے پاس ہے وہ اس ساری دنیا کے مال و سے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے آپ کا کام یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کریں اور خود بھی نماز پر ڈٹے رہیں لا نسل کا ہم نے تجھ سے رزق مانگا کب ہے کہ ہمیں کما کے کھلاؤ وہ نخن و رزق تو ہم تمہیں دیتے ہیں ولاقبۃ الطقوا اور جو حقیقت متقی بن جائے انجام اسی کا بہتر ہوگا صدق اللہ گزشتہ جمعے میں فکر آخرت کے مضمون کے حوالے سے موت کے احوال پر کچھ گفتگو ہوئی اس لیے کہ اخروی دنیا کا یا اخروی زندگی کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہے وہ موت ہے اس کے بعد اس کے اگلے مراحل ہیں قبر ہے پھر حشر ہے پھر پل سرات ہے پھر جنت جہنم کا فیصلہ ہے اور پھر کامیابی یا ناکامی کا اعلان ہے جو جنت میں چلے گئے خالدین فیحا ابدا وہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے اور جو اللہ نخواستہ جہنمی بن گئے مایا ہم فیا خالدون وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یہ ہے آخرت کی زندگی کا خلاصہ اور اس آخرت کو آخرت اس لیے کہتے ہیں کہ ہے وہ بھی زندگی لیکن وہ بعد میں آنے والی اور اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی ہے اس کو دنیا اس لیے کہتے ہیں یہ قریب کی زندگی اس کو ہم دیکھتے ہیں اس کو محسوس کرتے ہیں اور ہم زندگی گزار رہے ہیں اس لیے یہ قریب کی زندگی یہ قریب کی زندگی ہے یہ دنیا ہے وہ آخرت ہے کس لیے رکھا گیا اور یہ جو سورہ تاہا کی دو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی کا سامان جو ہم نے دنیا والوں کو دیا ہے اس کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھو ولا تمدن آئین کا علامہ تہنا بھی ازواج یہ مختلف لوگوں کو جو کچھ ہم نے دنیا کا مال و اسباب دیا ہے تمہیں بڑی کوٹھی دیکھ کر تمہاری آنکھیں کھچتی چلی جاتی ہیں بڑا کاروبار دیکھ کر تم اپنی آنکھیں پھاڑ کر بیٹھ جاتے ہو بڑی بڑی گاڑیاں دیکھ کر تمہارے دل کو ٹیمپٹیشن ہونے لگتی ہے ولا تمدن متعنا به ازواج منهم زهرۃ الدنیا یہ تو دنیا کی زندگی کی نمائش کا سامان ہے اور دنیا کی زندگی ہے کیا چند دن کی زندگی ختم ہو جانے والی زندگی رب کا خیر و بقا اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس تمام دنیا سے بہتر بھی ہے اور اس اور باقی رہنے والا بھی ہے یہ بہتر بھی نہیں ہے اور ختم ہو جانے والا بھی ہے اللہ اکبر ان دونوں میں فرق کر کے اس طرح کے جو دیگر احکامات ہیں سورہ زخرف کے اندر بھی فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی فطرت سے یہ خدشہ نہ موجود ہوتا کہ سارے لوگ ہی کافر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کافروں کے گھر بار ان کے مال و اسباب ان کی سیڑھیاں ان کے دروازے ہر چیز اللہ تعالیٰ سونے چاندی کی بنا دیتا لیکن ہماری چونکہ آنکھیں کھینچتی چلی جاتی ہیں ہم چونکہ نفسیاتی طور پر مرعوب ہو جاتے ہیں اس لیے پریشانی یہ ہے اس لیے اللہ تعالی نے کافروں کو ان کے گھروں کو سونے چاندی کا نہیں بنایا کہ کہیں مومن یہ سمجھ کے کہ ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہے کافر نہ ہو جائیں یہ سمجھ کے کہ ان کے اوپر تو اللہ کا فضل ہو رہا ہے وہ اسلام کو چھوڑ بیٹھے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے اس کی اللہ کے نزدیک اس قدر یہ گویا کم اہمیت کم اہمیت کہنا بھی دور کی بات ہے اس کی ذرہ بھر بھی اہمیت اللہ کے ہاں نہیں اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو نہ دیتا وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ لو کانت تعدل عند اللہ جناح بعوضت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اس دنیا کی حیثیت ہوتی اللہ کے نزدیک اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ ما سقا منہا شربت اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا ظاہر ہے اپنے دشمنوں کو اللہ کیوں دیتا جو چیز اچھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کافروں کو کیوں دیتا تو فرمایا ورز کو ربی کا خیر وا بقا یہ دنیا کی زندگی یہ ختم ہو جانے والی بھی ہے باقی رہنے والی بھی نہیں ہے اور دوسرا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنی ہے جتنی دیر ہے اس کی بھی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے اس کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں مسئلہ تو ایمان کا ہے لیکن اب یہ فطری تقاضا ہے میں اور آپ بحثیت انسان اپنی فطرت اور سرشت سے مجبور اب لمبا چوڑا کاروبار ہمیں اٹریکٹ تو کرتا ہے لمبی بڑی کوٹھیاں ہمیں اٹریکٹ تو کرتی ہیں انسان اپنی فطرت سے مجبور ہے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے تو دیکھتا ہے اور یہ قربان جائیے اللہ کے دین اسلام کے کہ انسانی فطرت کا اتنا چھوٹا سا گوشا اور غیر محسوس گوشا اس کو بھی اللہ نے تشنا نہیں چھوڑا کہ تمہاری آنکھیں کھنچتی ہیں تمہارے دل کشش کرتے ہیں نہیں ہو سکتا کہ اللہ کریم اس کے بارے میں رہنمائی نہ فرمائے فرمایا ولا تمدنا آئی یہ اپنی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نہ دیکھو کیوں کیوں نہ دیکھو اس لیے کہ یہ تو ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان دیا زہرت الحیات دنیا اور دیا بھی اس لیے ہے لنف تین فی تاکہ ہم ان کا امتحان کریں اس میں لہذا جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے اس کا اتنا بڑا امتحان ہے تمہارے پاس اگر مال نہیں ہے تو تم خوش ہو جاؤ یا مال تھوڑا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تمہارا امتحان چھوٹا لینا لینافتی نہ اس پر تو آزمائش ہو رہی ہے امتحان ہو رہا ہے تو ظاہر ہے خوش اس کو ہونا چاہیے جس کا امتحان بڑا ہے اور مشکل ہے یا اس کو خوش ہونا چاہیے جس کا امتحان چھوٹا ہے اور آسان ہے ظاہر ہے اس کو خوش ہونا چاہیے جس کا آسان اور چھوٹا امتحان ہے تو فرمایا جس کے پاس جتنا مال کم ہے اس کا اتنا امتحان کم اللہ اکبر اور پھر سمجھایا اگر سمجھ میں آ جائے کہ وارث کو رب کا خیر بقا اللہ کا رزق جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا لیکن ہمیں سمجھ کہاں آتی ہے ہم فوراً سوال کرتے پھر ہم کیا کریں کشش تو ہوتی ہے دل تو کھچتا ہے آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں انسان کی فطرت ہے ہر شخص دنیاوی مال و متا کو دیکھ کر متاثر ہوتا تو کہ کیا کرے چونکہ اللہ نے اس دنیا کی زندگی کو آخرت کا دیباچہ قرار دیا اور جو شخص اس دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ جائے اس کے لیے فرمایا ہے کہ ومل حیات الدنیا اللہ متا الغرو یہ تو دھوکہ ہے حقیقت نہیں خوبصورت نظر آتی ہے اصل میں خوبصورت نہیں اٹریکٹو نظر آتی ہے حقیقت میں یہ اٹریکٹو نہیں یہ سارا کچھ جو انسان کو بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے فرمایا اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں حیثیت کس چیز کی ہے جو آخرت میں ملنی ہے آخرت کیا ہے میں نے عرض کیا اس کا پہلا مرحلہ موت ہے جس کے بارے میں ہم نے گزشتہ جمعہ میں گفتگو باقی مراحل پہ بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی لیکن سمجھ میں یہ آ جانا چاہیے کہ اللہ کریم قرآن پاک کی آیات کے ذریعے جیسا کہ سورہ سورت الحدید کے اندر فرمایا کہ جان رکھو دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں یہ تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے نمائش ہے و تفاخر بینکم یہ انم الحیات الدنیا لائبو و کھیل تماشا کچھ بھی نہیں جان رکھو الحیات الدنیا لائب و و تفاخر بس ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں کاروبار بڑا ہو جائے گھر اچھا ہو جائے میری لیونگ لائف سٹائل زیادہ بہتر ہو جائے لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہو جائے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں فرمایا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور اور ساتھ یہ فرمایا کہ وہ سابق الا مغفرت من ربکم وجنہ یہ دنیا کی زندگی میں مقابلہ نہ کرو اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آگے اس طرف بڑھو جو اللہ کی مغفرت ہے اور اللہ کی جنت ہے اس کی طرف آگے بڑھو سابقو حکم ہے مسابقہ کرو ایک دوسرے سے آگے بڑھو اللہ کس کی طرف بڑھے فرمایا میری مغفرت مغفرت من ربکم اللہ کی بخشش جہاں مل جائے اس کی طرف بڑھو وہ اور جنت کی طرف اللہ جی جنت کیا ہے فرمایا جنت کتنی بڑی ہے کتنی نعمتیں ہیں کیا تفصیلات ہیں اس ساری باتوں سے قطع نظر فرمایا اس کی جو چوڑائی ہے نا جنت کی چوڑائی لمبائی نہیں بتائی صرف چوڑائی بتائی ہے فرمایا زمین و آسمان کے برابر تو اس کی چوڑائی ہے یہ ساری کائنات ملا دی جائے ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ملا دیے جائیں تو جنت کی صرف چوڑائی بنتی ہے لمبائی کتنی ہے اس کا کچھ نہیں پتا اللہ اکبر تو اس جنت کی طرف بڑھو یہ گویا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح کی آیات سے یہ اس کا تصور درست فرمایا ہے کہ اپنا زندگی کا جو تصور حیات ہے اس کو درست کرو کہ جو مومن اور کافر کی زندگی میں یہی تو فرق ہوتا ہے اس کے تصور حیات میں یہی تو فرق ہوتا ہے مومن بھی یہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے کافر بھی یہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے لیکن مومن اس زندگی کو عارضی اور ختم ہو جانے والی سمجھتا ہے اور اس کے نزدیک یہ دنیا کی زندگی اصل نہیں ہے اصل زندگی اس کے بعد آنے والی ہے جس کو آخرت کہا گیا جبکہ کافر یہ سمجھتا ہے سب کچھ یہاں ہے لہذا اگر نتائج یہاں مل جائے نتائج یہاں مل جائے تو کافر خوش ہوتا ہے فاسق و فاجر منافق اس نے تو ہتھیلی پہ سرسوں جمی اسی دنیا میں نتیجے نکلے فوائد ملے کاروبار عروج ہر چیز نصیب ہوئی تو اس کے خیال میں یہ کامیابیاں ہیں لیکن مومن اس طرح نہیں دیکھتا مومن کا خیال یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر کچھ مل جائے تو مل جائے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے نہ ملے تو اس کا تعلق کامیابی یا ناکامی کے ساتھ نہیں کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ تو اگلی دنیا میں جا کے ہونا ہے اگلی زندگی میں ہونا ہے جس کا نام ہے آخرت فیصلہ وہاں ہونا ہے اور اصل نتیجہ وہ ہے یہ دنیا میں کوئی نتیجہ نتیجہ نہیں یہ دو دو حیاتی تصور ہے دو زندگیوں دو پہلو ہائے حیات اگر یہ زندگی میں اس اس کی ایکو ایکو کم کم کر کر دے دے تھوڑی سی یہ دو پہلو ہائے حیات ہیں دو زندگی کے تصورات ہیں اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر مومن اس کو قید خانہ ہی سمجھتا وقت جیل کے اندر کیا ہے چند دن کی زندگی گزر گئی جیسے گزر گئی ٹھیک ہے اور جس طرح کی گزر گئی تو بھی ٹھیک ہے اچھی گزر گئی الحمدللہ اگر اچھی نہیں گزری کوئی مسائل پریشانیاں آ بھی گئیں تو یہ اصل زندگی تو نہیں ہے اصل زندگی تو اس کے بعد آنے والی مومن پریشان نہیں ہوتا اس معاملے میں لہذا فرمایا کیا کرو وامر اہلک بالصلاۃ واستبر علیہا اللہ جی دنیا کی طرف آنکھیں کشش کرتی اللہ میرا دل کھنچتا چلا جاتا میں پریشان ہوں دنیا والوں کے کاروبار دیکھ کر دنیا والوں کا عروج اور ان کی اڑان دیکھ کر مجھے پریشانی ہے مجھے ٹیمپٹیشن ہوتی ہے اللہ میں کیا کروں فرمایا عَلَيْهَا اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم کرو اور خود بھی نماز پڑھتے رہو عجیب بات دل لمبی کوٹھیوں کو کرتا دل بڑی بڑی کاروں کو کرتا دل بڑے بڑے کاروباروں کو کرتا دل مال و متا کو کرتا ہے دل دنیا زندگی کے ساز و سامان کو کرتا ہے اللہ حکم فرماتا ہے تو اب خود بھی نماز پڑھ اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھا عجیب بات ہے لگتا یوں ہے نعوذ باللہ من ظالم نعوذ باللہ من ظالم لگتا یوں ہے کہ سوال گندم جواب چنا اللہ تعالیٰ معاف فرما یعنی لگتا تو یہی ہے نا کوئی شخص اللہ سے دعائیں کر رہا ہو اللہ مجھے دو چار چھ کروڑ روپیہ دے دے دو چار چھ ارب روپیہ دے دے اللہ تعالیٰ کہے نماز پڑھو تو کیا تعلق بھی نماز کا کروڑوں روپے کے ساتھ کیا تعلق میرا دل اربوں کروڑوں روپے میں پھنسا ہوا ہے مجھے کہا جا رہا ہے تم نماز پڑھو اور صرف خود نہیں پڑھو اپنے گھر والوں پہ بھی نماز اس کو بھی نماز پہ ہی لگاؤ اللہ معاملہ کیا ہے یہ وہی تصور حیات کا مسئلہ زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرو یہ دنیا کا مال و متا اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دے دیتا تو کیا فرق پڑتا ہاں اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر یہ اچھی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو کبھی محروم نہ کرتا کیوں محروم کرتا وہ اور پھر اس کے خزانوں میں فرق کیوں کو نہیں پڑتا مسلم شریف کی حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے حدیث قدسی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے لمبی حدیث ہے اس میں سے صرف ایک حصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اول انسان سے لے کر آخر انسان تک اور اول جن سے لے کر آخری جن تک سو ایک میدان میں اکٹھے ہو جائے لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم اول انسان سے لے کر آخر انسان تک اول جن سے لے کر آخر جن تک فرمایا قامو فی سعید واحد ایک میدان میں اکٹھے ہو جائیں باری باری نہیں ایک ہی دفعہ فسالونی جو جس کے منہ سے نکلے وہ مجھ سے مانگے فسالونی گویا کوئی باقی نہیں بچا مانگنے والا حیوانات تو مانگتے ہی نہیں پتھر تو مانگتے ہی نہیں مانگتا ہے تو یا انسان مانگتا ہے یا جن مانگتا ہے فرمایا اول انسان سے لے کر آخر انسان تک اور اول جن سے لے کر آخر جن تک اگر یہ اکٹھے ایک ہی میدان میں اکٹھے ہو کے فرمایا فسالونی وہ مجھ سے مانگے جو مانگنا ہے مانگے جو منہ سے نکلتا ہے مانگ لے فرمایا اور پھر میں دے بھی دوں کل انسان تو ہوں ایک حدیث میں کل واحد تو ہوں میں ہر ایک کو اس نے جو جو مانگا ہے منہ مانگی چیز میں عطا کر دوں اندازہ فرمائے باری باری نہیں سالوں پر محیط نہیں ایک لمحے میں سارے انسان سارے جن فرمایا سارے اکٹھے بار کی مجھ سے مانگے اور میں ان کو عطا کر دوں جس جس نے جو جو مانگا ہو تو کیا خیال ہے میرے خزانوں میں کوئی کمی ہو جائے گی فرمایا ما نقص ذالک مما عندي شيء میرے خزانوں میں یہ سب کچھ دے کے سب کو سب کو سب کچھ دے کے یعنی منہ مانگنے والے نے تو بس منہ ہی لانا ہے نا زبان ہی لانی جو مرضی مانگ لے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اگر سب کو منہ مانگا عطا کر دوں تمام لوگوں کو عطا کر دوں تو ما نقص مما الا ينقص المخيط اذا ادخل البحر اتنی کمی میرے خزانوں میں ہوگی جتنی ایک سوئی اگر سمندر میں ڈال دی جائے سوئی سمندر میں ڈالی جائے اور پھر نکال لی جائے تو اس سوئی کے ساتھ کچھ نہ کچھ پانی لگا رہ جاتا ہے نا اس سوئی کے جو اس کی ٹپ ہے اس کی جو اس کا جو چونچ ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ پانی لگا رہ جاتا ہے فرمایا اس پانی کی جتنی حیثیت اس سمندر کے مقابلے میں ہے جتنا وہ سوئی سمندر کا پانی کم کرتی ہے اتنی کمی ہوگی میرے خزانوں میں بھی اگر ساری دنیا کو سب کچھ عطا کر اللہ سوئی سمندر میں ڈال کے باہر نکالی جائے تو جتنا وہ سمندر میں سے پانی کم کرتی ہے اول انسان سے لے کر آخر انسان تک اور اول جن سے لے کر آخر جن تک ہر ایک کو منہ مانگا یکبارگی مل جائے تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی ہوتی یعنی کوئی کمی نہیں ہوتی تو پھر اللہ کو کیا مسئلہ ہے دے دیتا ہمیں اندازہ فرمائے نا اس کے خزانوں میں کمی بھی نہیں ہوتی پھر بھی وہ کہتا ہے واہ مراحلہ کبھی سلا بھی یہ تو وہ کہے جس کے خزانے کم ہو رہے ہو جس کے پاس پیسے نہ ہو بچہ کوئی چیز مانگتا ہے آپ اس کا دھیان لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرف اس کی توجہ ڈائیورٹ ہو جائے یہ دوبارہ نہ مانگے اللہ کے خزانوں میں تو کمی بھی کوئی نہیں ہوتی وہ سب کچھ عطا کرتے کوئی کمی نہیں ہوتی پھر بھی وہ کہتا ہے نمازیں پڑھو نمازیں اللہ کی بندگی کرو کس لیے اس لیے بندگی کرو کہ تاکہ تمہیں بہتر چیز مل جائے باقی رہنے والی چیز مل جائے یہ کمتر چیز کے لیے محنت کر رہے ہو اور یہ جو ختم ہو جانے والی چیز ہے اس کے لیے محنت کر رہے ہو فرمایا اگر تم محنت کرنی ہے تو اس کے لیے کرو اور رہ گئی دنیا میں بات مال کمانے کی کاروبار بنانے کی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا نسل کا رزقہ ہم نے تجھ سے کوئی رزق مانگا ہے ہم نے کہا ہے کہ تو ہمیں کما کے کھلا ہم نے کب کہا ہے کہ تو ہمیں کما کے کھلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وہاں سورہ زاریات کے اندر فرمایا کہ ہم نے وما اريد منهم ان يطعمون میں لوگوں کو یہ تو نہیں کہتا کہ وہ کما کے مجھے کھلائیں ان اللہ المتین رزق دینے والے تو اللہ کی ذات ہے رزق تو وہ دیتا ہے اس کو رزق کی ضرورت نہیں ہے تمہارا کما کے دینے کی ضرورت اللہ کو نہیں ورزق خیر ابقا اللہ کا رزق بہتر بھی ہے باقی رہنے والا بھی ہے تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں وہ ملے وہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے جو مومن ہیں اللہ کے پیارے بندے ہیں اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پیارے بندوں کو دنیا ملے چاہے نہ ملے آخرت ضرور مل جائے اس لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ تم اس کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے نہ دیکھو بلکہ تم اپنی اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اس آخرت کی زندگی کے لیے کوشش کرو اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دے ولاقبت جو اس طرح سے زندگی گزارے گا کہ میرا اللہ کسی بات میں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے مجھ سے کوئی ایسی بات ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی رضامندی کا باعث بن سکتی ہے جو اس طرح اپنی زندگی کا منحج طے کرتا ہے اس کو متقی کہتے ہیں اور فرمایا التقوا جو اس طرح کی زندگی گزارے انجام اسی کا بہتر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریف کی حدیث ہے میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ سنائی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھجور کی چٹائی پہ آرام فرما رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم اطہر تھا راوی کہتا ہے کہ جتنا نرم و ملائم جسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کم ہی کسی شخص کا ہوا اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پہ اس طرح سے آرام فرما رہے تھے کہ آپ نے کرتا بھی نہیں پہنا ہوا تھا تو صحابی کہتا ہے اس کھجور کی چٹائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس, جس میں اطہر کے درمیان میں کچھ بھی نہیں تھا اس کے نشان پڑ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے آپ نے ایک طرف دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں رو رہے پوچھا عمر کیوں رو رہے نرم و ملائم جسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کم ہی کسی شخص کا ہوا اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پہ اس طرح سے آرام فرما رہے تھے کہ آپ نے کرتا بھی نہیں پہنا ہوا تھا تو صحابی کہتا ہے اس کھجور کی چٹائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے درمیان میں کچھ بھی نہیں تھا اس کے نشان پڑ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے آپ نے ایک طرف دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ہیں رو رہے پوچھا عمر کیوں رو رہے کہا یا رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کیسر و کسرا کافر ہیں اللہ نے ان کو کیا کچھ نہیں دیا اور آپ آپ ہمارے سردار ہیں آپ ہمارے آقا ہیں اللہ کے بعد اس کائنات کی سب سے محبوب ہستی سب سے بزرگ ہستی اور آپ کے جسم اطہر پہ یہ نشان اللہ اس لیے رو رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری بات سمجھ گئے آپ نے فرمایا عمر اور تو اس بات پہ راضی نہیں ہے اما ان تکون نے الدنیا ولن الاخرہ تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ اللہ نے دنیا کافروں کے لیے بنائی ہے ہمارے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے ہمارے لیے اللہ نے آخرت بنائی آخرت کی زندگی ہمارے لیے دنیا کی زندگی کافروں کے لیے اس بات پہ خوش نہیں ہوتا اللہ اکبر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان یہ ہے کہ اللہ کے بعد ان جیسی بزرگی کسی کو عطا ہوئی نہیں جن کی شان یہ ہے اور ان کا طرز زندگی یہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بخاری شریف کے اندر فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا پوری زندگی میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے نہیں کھائی کبھی کوئی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھر کے نہیں کھائی گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز ملتی نہیں تھی آپ گویا اس طرح مفلس تھے کہ آپ کو کچھ ملتا نہیں تھا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طرز زندگی اختیار فرمایا تھا آپ نے خود اختیار کیا تھا ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں عراضی عراض لی عراض علیہ ربی میرے رب نے مجھے پیشکش فرمائی اللہ نے مجھ پر پیش کیے کیا پیش کیا کہ مجھے یہ پیش کیا لیجعل لی بطہا مکہ تذہبا اللہ نے مجھے یہ آفر دی یہ پیشکش فرمائی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے سارے پہاڑ تیرے لیے سونے کے بنا دیتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آفر کی کہ سارے مکے کے پہاڑ پوری مکے کی وادی تیرے لیے سونے کی بن جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں میں نے آگے سے کہا لا یا رب اللہ سونے کے پہاڑ نہیں چاہیے لا یا رب ولیکن اشبع واجوع یوما میں نے کہا اللہ مجھے ایسی زندگی عطا فرما ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن پیٹ بھر کے کھاؤں ایک دن بھوکا رہوں یوم ہو یوما ایک دن مجھے کھانے کو ملے دوسرے دن مجھے کھانے کو نہ ملے میں نے خود خارج کی اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ یہ فرمایا ولیکن یا رب اشبع یوم معجوع یوم اللہ ایک دن بھوکا رہوں ایک دن مجھے کھانا ملے کیوں پر فرمایا فَإِذَا جُعْتُ جب میں بھوکا رہوں گا تَذَرَّعَتُ عِلَيْكِ پھر میں تیری طرف آجزی کروں گا وَذَكَرْتُكْ اور تجھے یاد کروں گا بھوکا ہوں گا تو تجھے یاد کروں گا نا اور فرمایا جس دن مجھے کھانا ملے گا شب تو جس دن مجھے کھانا ملے گا وَشَكَرْتُكَ اس دن تیری حمد بیان کروں گا تیرا شکر کروں اس لیے مجھے ایک دن کھانے کو ملے ایک دن نہ ملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار فرمائی اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہو رہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ لگتا یوں ہی ہے نا آپس میں کبھی میاں بیوی باتیں کرتے ہیں نا کہ کیا معاملات ہیں زندگی کیسے چل رہی ہے تو غالباً کوئی ایسا معاملہ فرماتے ہیں یا عائشہ عائشہ لو شیتو لسارت مائی جبال اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے پیچھے پیچھے چلتے سونے کے پہاڑ میرے پیچھے پیچھے چلتے کیا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہی نہیں آپ اگر چاہتے تو سونے کے پہاڑ پیچھے پیچھے چلتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں چاہا اس لیے کہ اس دنیا کی اہمیت نہیں اہمیت آخرت کی ہے فرمایا عائشہ میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے پیچھے پیچھے چلتے پھر آپ نے ایک واقعہ بتایا کہ لگتا یہ ہے کہ یہ نبوت کے ابتدائی دنوں کا واقعہ ہے کہ فرمایا عائشہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا اور وہ فرشتہ اتنا بڑا تھا اس کی کمر خانہ کعبہ کے برابر تھی یعنی اتنے بڑے وجود میں فرشتہ آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس فرشتے نے آ کے مجھے کہا کہ ان رب کا یقرو کا سلام آپ کو آپ کے اللہ آپ کے رب السلام علیکم کہتے ہیں اور ساتھ یہ پوچھتے ہیں کہ انشیتا نبی ملکن و انشیتا نبی ابدن کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نبوت تو دے دی ہے نبوت تو مل گئی اللہ نے جو اعزاز عطا فرمانا تھا فرما دیا اب یہ بتاؤ طرز زندگی کیسا چاہیے نبی مالکن بادشاہوں کا سا زندگی کا انداز چاہیے او نبی عبدن یا پھر غلاموں کا سا زندگی کا انداز چاہیے کیا چاہتے ہو بادشاہ نبی بننا چاہتے ہو یا غلاموں کی سی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو کیا چاہتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ادھر ادھر دیکھا ایک طرف دیکھا تو جبریل علیہ السلام کھڑے ہوئے تو میں نے جبریل علیہ السلام کی طرف اس طرح دیکھا کہ مجھے کوئی مشورہ دے کل مستشیر میں نے یوں دیکھا کہ مجھے کوئی مشورہ دے جبریل علیہ السلام کہ میں اب اس اللہ تعالیٰ کے سوال کا کیا جواب دوں اللہ اکبر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل زبان سے کچھ نہیں بولنے بولنے کی اجازت نہیں تھی یا ویسے نہیں بول فرمایا انہوں نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا اندا اندا کا اشارہ جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اندا کہ جس میں سے جو نیچے والا جو نیچے والا آپشن ہے وہ قبول کر لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقل تو نبی عبدن میں نے جواب دے دیا میں نے غلاموں کی سی زندگی بسر کر لی آپٹ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرمایا کہ مجھے غلاموں کی سی زندگی چاہیے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب میں بیٹھتا ہوں تو میں غلاموں کی طرح بیٹھتا ہوں اب میں کھانا کھاتا ہوں تو غلاموں کی طرح کھانا کھاتا ہوں میں بادشاہوں کی طرح تکیے کھانا نہیں کھاتا اور تکیے لگا لگا کے نہیں بیٹھتا بادشاہوں کی طرح اس لیے کہ غلامانہ طرز زندگی میں نے اختیار کیا کس لیے اختیار کیا اسی لیے اختیار کیا ہے کہ یہ کسی کے پاس ہو یا کسی کے پاس نہ ہو اس کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں جس کے پاس ہے اس کا امتحان بڑا ہے لنفت فی جس کے پاس ہے اس کی آزمائش بڑی اس کا امتحان بڑا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے یہ لوگوں کے رزق روزی کا بندوبست کرنے کے لیے نہیں تشریف لائے لوگوں کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے نہیں تشریف لائے کہ لوگوں کا معیار زندگی بلند ہو جائے اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ دعا موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم احینی مسکینا اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ وامتنی مسکینا اللہ مجھے مارنا تو مسکینوں میں ہی مارنا وحشرنی یوم القیامت من زم فی زمرت المساکین اللہ قیامت کے دن مسکینوں میں ہی دوبارہ زندہ اٹھانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے کیا مسئلہ ہے نہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں دنیا ملے اور تم دنیا میں گم ہو جاؤ نہ اللہ کا نبی چاہتا ہے کہ تمہیں دنیا ملے اور تم دنیا میں گم ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی میں یہ میں انشاءاللہ اگلے جو میں عرض کروں گا کہ دنیا کی نعمتوں سے استفادہ حرام نہیں ہے دنیا کی نعمتیں اگر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوں تو اس کو استعمال کرنا گناہ نہیں ہے بلکہ اس کو استعمال کر کے شکر نہ کرنا گناہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے دی ہیں اور امتحان اسی وقت انسان کامیاب ہو سکتا ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے دی ہے انسان اس کو مقصد کو پورا کر لے دولت ملی ہے تو اللہ کی مرضی سے خرچ ہو نہیں ملی تو اللہ کی مرضی سے زندگی گزرے یہ اصل میں مقصد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب دیکھیں نا مسئلہ معیار زندگی بلند کرنا نہیں ہے بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معیار انسانیت بلند کرنے کے لیے تشریف لائے ان اللہ اتقاکم جو متقی انسان ہوگا وہ تم سب سے بہترین ہے چاہے اس کی جو مرضی نسل ہو جو مرضی رنگ ہو امیر ہو غریب ہو یہ عجیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گلشن ہے جس میں عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو جس کے اونٹ تجارتی اونٹ مدینے میں آتے ہیں تھر تھلی مچ جاتی اس کو بھی دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی یہ نبی پاک صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کا گلشن ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی تعالیٰ عنہ ان کو بھی جن کے تجارتی اونٹ جب مدینہ میں داخل ہوتے ہیں پورے مدینے کے اندر تھرتھلی مچتی ہے اور وہ بلال سبحان اللہ جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں پہننے کو کچھ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بلال کیا مسئلہ ہے کہ جب بھی جنت میں گیا ہوں تیرے قدموں کی چاپ میں نے اپنے آگے سنی ہے کیا تجھے اتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو بھی انسان بنایا بلال کو بھی انسان بنایا اس کے پاس کچھ نہیں وہ بھی اللہ کا برگزیدہ ہے اور جس کے پاس کاروبار کا حساب کتاب نہیں اتنا لمبا کاروبار ہے وہ بھی اللہ کا برگزیدہ ہے مسئلہ تو ایمان کا ہے مسئلہ تو انسان بننے کا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا مسئلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے بخاری شریف کے اندر مسلم شریف کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کو دیکھ کسی کا مال و دولت دیکھ کر فیصلہ نہ کیا کرو کہ اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہے رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب کتنے ہی راندہ درگاہ قسم کے لوگ دروازوں کے دھتکارے ہوئے لوگ نگلیکٹڈ کلاس کے لوگ ادنا طبقے کے لوگ جن کے بال پراگندہ جن کے کپڑے پراگندہ نہ اچھے کپڑے میسر نہ اچھا لائف سٹائل میسر کچھ بھی نہیں میسر فرمایا وہ ایمان کے اس درجے پہ ہیں لو اقسم علی اللہ وہ کسی بات کی اللہ پہ قسم دے دے اللہ ان کی قسم پوری کر دے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یہ بلند کرنے کے لیے نہیں آیا کہ اس کا لیونگ سٹینڈرڈ بلند ہو جائے بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معیار انسانیت بلند کرنے کے لیے اور وہ معیار جس کا بڑھ جائے جس کو اللہ تعالیٰ انسانیت عطا فرما دے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سمجھ میں آ جائیں وہ اپنا لے پھر اس کے پاس مال ہے یا نہیں ہے یہ میٹر نہیں کرتا بلکہ نہ ہو تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی بشارت کے مطابق یہ امتحان میں کمی اور آسانی کا باعث ہے کہ کسی کے پاس مال نہیں ہے ایک شخص کے پاس مال ہے اللہ اکبر دونوں میں سے جس کے پاس مال ہے اس کا امتحان بڑا جس کے پاس مال کم ہے اس کا امتحان چھوٹا ہے اور جس کے پاس چھوٹا امتحان آسان امتحان ہے اس کو خوش ہونا چاہیے اللہ اکبر بخاری شریف کی حدیث ہے وقت ہو گیا انشاءاللہ وقت جاری رہے یہ موضوع جاری رہے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق اور بشرط زندگی انشاءاللہ اگلے جمعے اسی مضمون کو آگے بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جو دو حیاتی تصور حیات ہے یہ دو حیاتی نظریہ زندگی ہے